تلسمی دنیا میں ایلس ایک دھوپ کھلی دوپہر میں ایلس اور اس کی ہمشیرہ نے باغ میں جانے کا فیصلہ کیا اس دوران جب اس کی ہمشیرہ ایک کتاب پڑھنے میں مشغول ہو گئی ایلس اس کے انتظار میں اوب گئی اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ کھیلے گی ظاہر ہے کہ ایک کتاب جس میں کوئی تصویر نہیں وہ بڑے لوگوں کو زیادہ دلچسپ لگتی ہے کیا خدا جب میں بھی نہیں بولنے والا خرگوش اور یہ تو بہت حیرت انگیز ہے مجھے یقیناً اس کا پیچھا کرنا ہوگا بنا اس کا خیال کیے وہ کیسے باہر نکلے گی وہ اس خرگوش کے بل میں اتر گئی اچانک وہ جگہ خرگوش کے بل کی طرح نہیں تھی ایلس نے خود کو ایک گہرے اور عجیب سے کنویں میں گرتا ہوا پایا او اس میں تو اتنی دیر لگ گئی یا تو یہ کنواں بہت گہرا ہے یا میں بہت ہی دھیمی رفتار سے گر رہی ہوں اب تک تو میں دنیا کے بیچوں بیچ کہیں پہنچ چکی ہوں گی گھاس کا ڈھیر مکمل انتظام ہے یہ کون سی جگہ ہے اچانک سے وہ کھڑی تھی ایک لمبے سے ہال میں وہاں سب جگہ چھوٹے چھوٹے لکڑی کے بند دروازے تھے یہ تو بہت ہی حیرت انگیز جگہ ہے اور وہ سفید خرگوش کہاں چلا گیا میں یہاں سے باہر کیسے نکلوں گی میں یہاں سے باہر نہیں نکل پائی تو آگے چلنے لگی اور سونے کی چا بھی رکھی تھی بنا ایک پل بھی روکے ایلس نے اس چابی کی مدد سے وہ چھوٹا سا دروازہ کھولا اس نے گھٹنوں کے بل چل کر دیکھا کہ دوسری طرف کیا ہے اور او ارے ہاں یہ کتنا خوبصورت منظر تھا اتنا خوبصورت باغیچہ تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کاش میں اس چھوٹے سے دروازے سے نکل پاتی پر وہ ایسا نہ کر سکے نا امید ہو کر وہ اس میج پر واپس آئی وہاں اس نے ایک بوتل دیکھی اس سے پہلے میں نے یہاں یہ بوتل نہیں دیکھی تھی اس سے کیا کیا جائے اور وہ اسے پی گئی پر جیسے جیسے وہ پیتی گئی وہ سکڑتی گئی اسے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا وہ بالکل ایک دور بین بند ہونے کی جانب تھا میں یقیناً ایک دوربین کی طرح بند ہو رہی ہوں گی اب میں آسانی سے اس دروازے سے گزر سکتی ہوں پر وہ فوراً یہ سمجھ گئی پر وہ چابی میں آخر اس جگہ پر کیوں آئی تبھی ایلس کی نظر پڑی ایک چھوٹے سے شیشے کے ڈبے پر جو میج کے نیچے رکھا ہوا تھا ایلس اب بڑی ہونے لگی تھی بڑی اور بڑی اور بڑی وہ اتنی لمبی ہو گئی کہ وہ اپنے خود کے پیر بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی فوراً ہی اس کا سر چھت سے جا ٹکرایا اب ایلس کو وہ چابی مل سکتی تھی پر وہ اس دروازے فرش پر سیلاب لا دیا تبھی اچانک بہت ناراض ہو جائیں گی اگر میں نے خرگوش شہزادی صاحبہ کے لیے کس کام کا اگر اسے یہاں بیٹھی اتنی بڑی لڑکی بھی نظر نہ آ سکے اوہ, یہاں کتنی گرمی ہے پتہ نہیں میرے پیر اب کیا کریں گے کیونکہ میں انہیں دیکھ بھی نہیں پاؤں گی امید ہے وہ خود کو صاف رکھنا سیکھ لیں گے بنا میری مدد کے ایلس ایک چھوٹا سا سفید دستانہ پہنے تھی اوہ, یہ میرے ہاتھ میں پوری طرح کیسے آیا چھوٹی کیسے ہو گئی ہوں پانی کیا میں کسی طرح سمندر میں گر گئی تھی اب ایلس کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اصل میں یہ اس کے ہی آنسو تھے اچانک ایک بڑی لہر ایلس کو دروازے سے باہر لے گئی امید ہے میں جلدی ہی سوکھ جاؤں میں نہیں چاہتی کہ مجھے زکام ہو جائے تم یہاں کیا کر رہی ہو گھر جاؤ اور میرے لیے ایک دستانے کی جوڑی اور پنکھا لاؤ گھر کون سا گھر میرے گھر وہاں پر اب جاؤ ایلس اتنی تھی اور خوف زدہ تھی وہ خرگوش کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی بنا اس سے کوئی سوال پوچھے یقیناً اس نے مجھے غلطی سے اپنی خادمہ سمجھ لیا ہوگا اس نے سوچا وہ ایک چھوٹے سے باترتیب کمرے میں آئی وہاں میز پر رکھے تھے ایک پنکھا دستانوں کی جوڑی اور ایک چھوٹی سی بوتل مجھے یقین ہے کہ جب میں کچھ کھاتی یا پیتی ہوں تو کچھ دلچسپ ہوتا ہے میں دیکھنا چاہوں گی کہ یہ بوتل کیا کرتی ہے اتنی چھوٹی سی چیز بن کر میں اوب گئی ہوں اس کا سر اب چھت سے جا لگا میں تو پھنس گئی تبھی وہ خرگوش آیا ایلس اتنی آرامی میں تھی کہ وہ اپنے ہاتھ پھیلانا چاہتی تھی لیکن جانور اکٹھے ہو گئے سب سے چھوٹی والی چھپکلی بل سے کہا گیا کہ وہ چمنی سے اندر گھسے ایلس نے کسی طرح چمنے میں اپنا پاؤں پھنسا لیا اور پھر خرگوش کو ترکیب سوجھی مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ دیانت داری نہیں تھی شاید دوبارہ سکڑنے میں یہ میری مدد کرے اور یہی اس نے کیا جب تک وہ اتنی چھوٹی نہ ہو گئی ایلس گھر سے باہر بھاگی ان سب جانوروں سے دور ایک جنگل کی اور پہلی چیز مجھے یہ کرنی ہوگی کہ میں اپنی واحد شکل میں واپس آ جاؤں میں مدد کر سکتا ہوں ایسا بالکل نہیں ہے کہ تمہاری شکل شرمندگی کا باعث ہے میری طرف دیکھو ذرا یقیناً میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا تم تو بہت خوبصورت ہو یقیناً میں خوبصورت ہوں ایک جانب تمہیں لمبا کرے گی اور دوسری جانب تمہیں چھوٹا بنائے گی اچھا کس کی جانب بے شک اس مشروم کی اب اصلی مسئلہ یہ تھا کہ ایسی سہ کی جانب سمجھنا جو مشروم کی طرح گول ہو آخر ایلس نے دونوں طرف سے ٹکڑے توڑے اس نے سیدھے ہاتھ سے تھوڑا کترا اور اس کی گردن لمبی اور لمبی ہو گئی وہ ایک بیل کی طرح اوپر چڑھ رہی تھی اس نے فوراں ہی الٹے ہاتھ والے ٹکڑے سے ایک نوالا نگل لیا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ چھوٹی ہو گئی تھک کر وہ مشروم کے ٹکڑوں کو کترتی رہی ہر ایک سے نوالا لیتے ہوئے کئی بار لمبی ہوتی ہوئی اور کئی بار چھوٹی ہوتی ہوئی آخر وہ کامیاب ہوئی خود کو اپنی واحد لمبائی میں لانے کے کے لیے میری آدھی پریشانی حل ہو گئی کتنا الجھن بھرا دن رہا میرا مجھے مشروم ٹکڑے اپنے ساتھ رکھنے چاہیے کہیں مجھے دوبارہ اس کی ضرورت نہ پڑ جائے مجھے اس سنڈی کا شکر گزار ہونا چاہیے پر وہ اتنا عجیب تھا مجھے پتا نہیں اسے کیا خوش کرے گا اوہ یہاں کون عجیب نہیں ہے میری عجیب آداب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ ہمیشہ ایسے ہی ہنستی رہتی ہیں خیر ہاں بے شک میں چشر بلے ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اس میں کیا اتنی بڑی بات ہے تو بتاؤ کیا تم میڈ میڈ ہیٹر ہیٹر اور اور مارچ مارچ ہر سے ملی ہو ہے نہیں میں ان سے نہیں ملی پر تمہیں ملنا چاہیے وہ دونوں ہی دیوانے ہیں بالکل میری اور تمہاری طرح میں دیوانی نہیں ہوں <laughs> تم یقیناً ہو <laughs>

جو سویا ہوا تھا اور دونوں اس پر اپنی کوہنیاں ٹکائے تھے یہ تو بہت ہی بے آرام لگ رہا ہے پر شاید ڈورماؤس کو اس میں اعتراض نہیں کیونکہ وہ گہری نیند میں ہے جگہ نہیں ہے جگہ نہیں ہے پر یہ ایک بہت بڑی میز ہے اور یہاں بہت ساری جگہ ہے تمہارے بالوں کو کاٹنے کی ضرورت ہے تم بہت ہی گستاخ ہو مجھے بتاؤ ایک کوا لکھنے والے میز کی طرح کیوں ہے مجھے پتا نہیں اسی لیے میں نے تم سے کہا یہاں تشریف مت رکھو <laughs> اس وجہ سے کیونکہ میں تمہاری پہلی بوجھ نہیں سکتی ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی پر مجھے اس کا جواب بتاؤ مجھے نہیں پتا مجھے اس کا ذرا بھی اندازہ نہیں ہے ویسے بتا تو مجھے بھی نہیں ہے <laughs> یہ بہت ہی بے وقوفانہ دعوت ہے جس میں میں نے شرکت کی ہے آگے جاتے ہوئے ایلس نے ایک درخت میں ایک اور دروازہ کھولا ہمیشہ کی طرح بےتابی سے وہ اس میں داخل ہوئی ایک بار پھر سے اس نے خود کو ایک لمبے ہال میں پایا اس میں بھی چھوٹے چھوٹے لکڑی کے دروازے تھے اور ایک شیشے کی اس بار میں بہتر کر سکوں گی اس نے شروعات کی اس چھوٹی سی سنہری چابی لے کر وہ دروازہ کھولتے ہوئے وہاں پھر سے ایک خوبصورت باغ تھا پھر اس نے اپنی جیب سے ایک مشروم نکالا اور اسے کترنے لگی جب تک کہ وہ ایک فٹ اونچی نہ ہو گئی وہ اس چھوٹے سے دروازے سے نکل کر گئی وہاں ہر قسم کے خوبصورت پھول اور پودے تھے ایک طرف مالی تھے جو لگتا تھا کہ تاش کھیل رہے ہیں سب سے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ وہ سفید گلابوں کو لال رنگ سے رنگ رہے تھے کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ ان گلابوں کو کیوں رنگ رہے ہیں بیگم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم لال گلاب بوئے اور غلطی سے ہم نے سفید گلاب بو دیے اگر بیگم کو اس کا علم ہوا ہم سب کے سر قلم کر دیے جائیں گے بیگم حاضر ہو رہی ہے یہ کون ہے میرا نام ہے ایلس بیگم صاحبہ اور یہ کون ہے مجھے اس کا علم نہیں تبھی بیگم غصے سے تم تما اٹھی اس کا سر سرم کر دو پر وہ ایک بچی ہے ہے میں تمہیں معاف کرتی ہوں مقدمہ شروع ہو گیا کیسا مقدمہ کسی نے بیگم کے باورچی خانے سے کیک چرا لیا ہمیں شک ہے کہ یہ پان کے غلام کی کرتوت ہے چوری کے باکس میں بیٹھے تھے کچھ پرندے اور جانور وہ تیزی سے سلیٹ پر لکھ رہے تھے گرمیوں کے دن ایک پان کی بیگم نے بنائے کچھ کیک پان کے گلام نے چوری کیے وہ کیک اور اٹھا لے گیا ہر ایک پہلے گواہ کو بلایا جائے پہلا گواہ تھا وہ ایک ہاتھ میں ایک چائے کا پیالہ لے کر آیا اور دوسرے ہاتھ میں ڈبل روٹی کا ٹکڑا اور مکھن وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ وہ وہاں کھڑے ہو کر ہکلاتا ہی رہا تم ایک بہت ہی خراب مقرر ہو تم جا سکتے ہو اگلی گواہ کو بلاؤ اگلی گواہ خود ایلس تھی پر اس کے بارے میں کچھ الگ بات تھی وہ کھڑی ہوئی اس سے انجان کی وہ بہت بڑی ہو گئی تھی اس نے سبھی جانوروں کو پلٹ دیا جو مقدمہ دیکھنے آئے تھے بیگم بہت تیش میں آ گئی سر کر دو اس کا اب ایلس نے بہت برداشت کر لیا تھا کسی پرواہ ہے تمہاری تم ہمیشہ یہی کہتی رہتی ہو نا تم بس ایک تاش کا پتا ہو اس بیان پر پتے ہوا میں کھڑے ہو گئے

او یقیناً کیا دلکش خواب تھا یہ کیا یہ تھا